مطلب بن عبداللہ بن ہنتب کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آزا کو تین تین دفعہ دھو کر وضو کرتے اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آزا کو ایک ایک دفعہ وضو کرتے اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے حدیث نمبر سات سو ایک مسند احمد